بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ ۖ فَمَا بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ صدق اللہ العظیم ان آیات میں اللہ رب العزت اس وعدے کا ذکر فرما رہے ہیں جو اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا ان سے اللہ رب العزت نے یہ وعدہ لیا تھا کہ میری عبادت کرنا میرے نبی کی اطاعت کرنا لیکن بنی اسرائیل اس وعدے کو پورا نہیں کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کروانے کے لیے ان کو منوانے کے لیے پہاڑ کو ان کے سروں پہ کھڑا کر دیا اور ان سے کہا کہ اگر نہیں مانو گے تو اس پہاڑ کے ذریعے کچل دیے جاؤ گے تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ تب بنی اسرائیل سجدے میں گر گئے اور سجدے میں گر کے ایک آنکھ کے ساتھ یہ دیکھتے تھے کہ کیا پہاڑ ابھی بھی ہمارے سروں پہ ہے یا نہیں تو اللہ رب العزت نے پہاڑ کو ان کے سروں پہ کھڑا کر کھڑا کر دیا تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہمیں کچل دیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدو ما کم بکوتم ودکر ما فی لعلکم تتقون کہ جو اس کتاب میں ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرو اسے یاد کرو اللہ فرماتے ہیں جب پہاڑ پیچھے ہٹ گیا پھر ثم تم من بعد ذلك پھر تم اس کے بعد پھر گئے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پہ نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان پانے والے ہو جاتے یہ اللہ کا فضل ہی ہے کہ تم نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی تم نے انبیاء کو قتل کیا تورات میں تحریف کی اللہ کی آیات کو چھپایا اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے انعامات تم پہ کیے عجیب غریب قسم کے انعامات تھے اور اللہ رب العزت نے بہت زیادہ موجزات دکھائے اس کے باوجود ثم تم ذالک اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی تم بدل گئے پھر گئے اللہ پر ایمان نہیں لائے عبادت نہیں کی نبی کی اطاعت نہیں کی اللہ فرماتے ہیں یہ سارا میرا فضل ہی تھا کہ تم پہ عذاب نازل نہیں ہوا ترجمہ سنیے فرمایا و عید اور جب اخذنا لیا ہم نے میسا کا کم تم سے پختہ وعدہ و رفا اور ہم نے بلند کیا فو کا کم تمہارے اوپر اتورا تور پہاڑ کو خود اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا خدو تم پکڑو ماں اس کو جو آتی ناکم ہم نے دیا تمہیں بکوتن مضبوطی کے ساتھ ود کرو اور تم یاد کرو ماں فی ہی جو اس میں ہے لعلکم تاکہ تم تتکون متقی بن جاؤ سما پھر طبل تم تم پھر گئے ممبادیدہ لکھا اس کے بعد فلولا فضل اللہ پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل علیکم تم پر و رحمت ہو اور اس اللہ کی رحمت لکن تم البتہ تم ہو جاتے مین الخوا خسارہ پانے والوں میں سے صدق اللہ العظیم